جناب یزید بن عبد الرحمن بن علی بن شیبان اپنے باپ سے وہ اس کے دادا علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ آپ عصر کو مؤخر کرتے تھے جب تک کہ سورج سفید اور صاف ہوتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو آٹھ